نمبر اٹھارہ ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت عن انس رضی اللہ ان الہود قانو اذا حاوۃ المرأة فیم لم آلوہ ولم یو جامعہ نف البیوت فسار اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا شيء إلا الن نکاح فبل غزال کل ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا اللہ خل خلفنا فيه فجاء أسيد دبن حضير وعباد دبن بشرین فقال یا رسول اللہ ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کا یہ دستور تھا کہ جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو نہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرتے اور نہ گھروں میں اپنے ساتھ رکھتے بلکہ اسے الگ تھلگ کر دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے اس لیے محیض مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامعات سے دور رہو الى آخر الیا صورت البقرہ آیت دو سو بائیس چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماع کے سوا سب کچھ کرو یہ بات یہودیوں تک پہنچی تو کہنے لگے یہ شخص ہمارے دین کی ہر بات میں ہماری مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہود اس اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان عورتوں سے جمع بھی نہ کر لیا کریں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں وہ دونوں حضرات چلے گئے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا جس سے وہ دونوں سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہیں ہوئے